السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي نسلی اعلی رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سیون فور فائیو ماں باپ کی خدمت کے متعلق یہ حدیث ہے بہت عظیم اور زبردست حدیث ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ذلیل اور خار ہو پھر ذلیل اور خار ہو پھر ذلیل اور خار ہو تین مرتبہ بدو دی ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل الخار ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو یہ حدیث مسلم شریف میں ہے تھوڑی سی تشریح سن لیجئے یہ حدیث سن کر جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں یہ ارادہ کر لیں کیا حق ہمیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے یہ بہت ضروری ہے سب نیت کریں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما جو زندہ ہے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما ایک بات خالی سمجھا دیتا ہوں اگر ماں باپ سے کوئی ناچاکی ہے کوئی بات ناراضگی ہے اور ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے لیے خوب دعائیں مفرت کیجیے ان کی قبر کی زیارت کیجیے ان کے لیے خیر خیرات کیجیے مسجد میں حصہ لیجیے ان کے لیے دعائیں کیجیے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی یہ جو کچھ بھی نافرمانی ہوئی یا جو کچھ بھی چوک ہوئی اللہ تعالی معاف کر دے گا اب پڑھیے میرے ساتھ لی ولی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب دیکھیے میں نے اتنا پڑھا تو پڑھتے ہی ایک تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی دوسرا ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی ہو گئی چاہے زندہ ہوں چاہے دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ جو نیک اولاد ہوگی وہی ماں باپ کے لیے دعا کرے گی یہ پوائنٹ بہت اہم ہے اس لیے ماں باپ کے لیے دعا کیا کیجیے تاکہ نیکوں میں آپ کا اور ہمارا شمار ہو حدیث شریف میں آتا ہے صالح یدعو له کل کہ یا نیک اولاد جو نیک اولاد ہوتی ہے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے گنہگار اولاد دعا نہیں کرتی یہ ذہن میں رکھنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين